حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ باب الانام آیات اناسی میں ہے اور جب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا یہ یہ میرا آقا ہے ہے بڑا پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کی طرف مائل ہوں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے معبودوں کو جھٹلایا اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مکمل اطاعت کا اعلان کیا اس نے خاص طور پر ان کے جھوٹے معبودوں کو ان کی عارضی فطرت کی نشاندہی کرتے ہوئے مسترد کر دیا جیسے سورج کا غروب ہونا جس کی وہ پوجا کرتے تھے جس نے براہ راست ان کے لیے ان کی غلط عقیدت کو چیلنج کیا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مادی دنیا کے اضافی اور غیر ضروری عناصر دوسروں کے لیے اپنی عقیدت اور لگن کو اسلام کی مقرر کردہ حدود سے باہر کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر نہ چل جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مٹ جاتی ہیں اور فطرت میں عارضی ہیں اسی طرح یہ مادی دنیا بھی ہے باب اٹھارہ الکہف آیت آٹھ اور جو کچھ اس پر ہے ہم اسے بنجر زمین بنا دیں گے لہذا غیر ضروری طور پر اپنی کوششوں کو دھندلی مادی دنیا کے لیے وقف کرنا بے معنی ہے اور اسے اپنی اصل توجہ اپنی کائنات کا مرکز اور ان کے وجود کا مقصد بنانا محض بے وقوفی ہے کیونکہ یہ ان کی کوششوں کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی ورنہ وہ صرف خاک پشمانی اور اپنے امال کے نتائج کے ساتھ رہ جائیں گے یہ حقیقت اس وقت بالکل عیا ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی زندگی اور ان لمحات چیزوں اور لوگوں پر غور کرتا ہے جو ابھی تک عظیم اور پائیدار معلوم ہوتے تھے وہ سب ایسے مٹ گئے جیسے پہلے کبھی موجود ہی نہ تھے انسان کو چاہیے کہ اس مادی دنیا میں کوشش کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو بغیر فضول خرچی اور اسراف کے پورا کرے انہیں ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے تاکہ انہیں جسم و دماغ کا سکون حاصل ہو دونوں جہانوں باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین امال کے مطابق ضرور اجر دیں گے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جب مادی دنیا ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس برکتیں اور نیک امال باقی رہ جائیں گے جو ان کی ضرورت کے سب سے بڑے لمحے میں ان کی مدد کریں گے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے کی طرف اس طرح منہ پھیر لیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عظیم آگ اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک عظیم آگ پیدا کی گئی یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور مسلمانوں میں بہت مشہور ہے اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن خلاصہ یہ کہ کافروں نے ایک بہت بڑی آگ بھڑکا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں گرل سے پھینک دیا باب اکیس الانبیاء آیت اڑسٹھ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت کرو اگر تم عمل کرنا چاہتے ہو اس عظیم واقعہ سے بہت سے سبق سیکھے جا سکتے ہیں جن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثابت قدم رویہ اپنانا ہے اگرچہ بڑی طاقت ان کے خلاف تھی پھر بھی وہ حق کی راہ سے نہیں ہٹے اور ذرا بھی سمجھوتا کیے بغیر ثابت قدم رہے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سماجی دباؤ میں نہ آئیں اور اپنے عقیدے پر سمجھوتا نہ کریں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کچھ عارضی دنیاوی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ کا باعث بن جائے گا اور یہ آخرکار ختم ہو جائے گا اور انہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا کسی کو صرف ان لاتعداد مشہور شخصیات کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی اقدار پر سمجھوتا کیا اور کس طرح اسی کامیابی نے انہیں ڈپریشن منشیات کی زیادتی اور بعض صورتوں میں خودکشی تک پہنچایا دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر ثابت قدم رہے جس میں نعمتوں کا استعمال شامل ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عطا کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دماغ اور جسم کا سکون عطا کیا گیا خواہ انہیں کوئی ظاہری دنیاوی کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو جیسے کہ دولت باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے چونکہ ان کی روحانی کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی برکات شامل تھی اس لیے اس نے ان کے سفر آخرت کی تیاری میں مدد کی باب اکتالیس فصیلت آئے تیس در حقیقت جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ سیدھے راستے پر رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو بلکہ جنت کی خوشخبری سنو ودا کیا تھا واضح رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم واقعہ میں صبر و تحمل سے کام لیا در حقیقت وہ صبر سے آگے نکل کر قناعت کے درجے پر پہنچ گیا دونوں میں فرق یہ ہے کہ صبر کرنے والا کسی صورت حال سے شکایت نہیں کرتا بلکہ حالت بدلنے کی خواہش اور دعا بھی کرتا ہے جبکہ قناعت کرنے والا اپنی پسند پر اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو ترجیح دیتا ہے اور اس لیے حالات کو بدلنے کی خواہش نہیں رکھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی سے اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کی دعا کر سکتے تھے لیکن وہ ممکنہ طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے متصادم نہیں ہونا چاہتا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شہید کرنا چاہا تھا اگرچہ ایک دعا ابھی تک جائز ہوتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کی خواہش رکھتا تھا اور اس لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر بھروسہ کرتے ہوئے خاموش رکھ سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ اگرچہ اس واقعہ میں آگ کی طرح بعض حالات ظاہر ہوتے ہیں اور تکلیف دہ محسوس کرتے ہیں طویل مدت میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ مسلمان کے لیے اس کی خواہش سے بہتر ہیں خواہ وہ فوری طور پر حکمت کا مشاہدہ نہ کرے ان کے پیچھے شاید مشکل کا سامنا کرنا ایک مسلمان کو جنت میں داخل کرنے کی وجہ ہو سکتا ہے باب انتالیس از زمر آیت دس بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی طرف سے تجویز کردہ چیزیں مانگنے اور اس کی خواہش کرنے سے پرہیز کیا جائے جیسے جنت میں داخل ہونا لیکن اس میں دنیاوی چیزیں مانگنے سے پرہیز کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے موافق نہ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو قبول کرنا اور ترجیح دینا شامل ہے جب چیزیں مطلوبہ یا منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کرتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر راضی نہیں ہو سکتا تو کم از کم صبر کرنا ضروری ہے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے ایک مسلمان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے ان کے لیے حالات کا انتخاب کیا ہے وہی انہیں اس سے محفوظ طریقے سے نکال سکتا ہے یہ صرف اس کی اطاعت سے اس کے احکام کو پورا کرنے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے باب پینسٹھ طلاق پر آیت دو اور جو اللہ سے درے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قیامت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مشتمل ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں ہے اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے اس نے کہا ہاں لیکن صرف اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے لو اور انہیں اپنے پاس رکھو پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد ہر ایک پہاڑی پر ان کا ایک حصہ رکھو پھر انہیں بلاؤ وہ جلدی سے تمہارے پاس ہوتے ہوئے آئیں گے سب سے پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے عمل کے بارے میں اس لیے سوال نہیں کیا کہ انہیں کوئی شک تھا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا برا خیال رکھنا حماقت ہے جب اس پر ان کے اعتقاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے واضح طور پر اس بات میں جواب دیا یہ قرآن پاک میں درج ہے اور اس لیے ناقابل چیلنج ہے اس واقعہ سے سیکھنے کا ایک اہم سبق ایمان کا یقین حاصل کرنے کی اہمیت ہے ایمان کے مختلف درجات ہیں جنہیں ایک مسلمان اپنا سکتا ہے کمزور ایمان والا اس شخص کی طرح ہے جس کو بتایا گیا ہو کہ ان کے خوابگاہ میں کسی ایسے شخص نے سانپ رکھا ہوا ہے جس پر وہ اعتبار نہیں کرتا جیسے کوئی اجنبی اگرچہ وہ اس شخص پر یقین کر سکتے ہیں پھر بھی انہیں یقین نہیں ہوگا کہ معلومات درست ہیں جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس کو بتایا جائے کہ ان کے خوابگاہ میں ایک سانپ ہے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے جیسے کہ کوئی رشتہ دار ایمان کی یہ سطح زیادہ تر مسلمانوں کے پاس ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ انہیں کسی ایسے شخص نے بتایا تھا جس پر وہ بھروسہ کرتے تھے جیسے کہ ان کے والد ایمان کا اگلا درجہ علم تحقیق اور تجربے پر مبنی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے سونے کے کمرے میں سانپ کی علامات کو دیکھتا ہے جیسے اس کی چھلنی ہوئی جلد کاٹنے کے نشانات اور دیگر علامات یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک مسلمان قرآن پاک میں موجود علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو حاصل کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان پر ظاہر ہو جاتی ہے وہ جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اتنی ہی زیادہ نشانیاں دکھائی جائیں گی جس کے نتیجے میں ان کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوگا باب اکتالیس فصیلت آئے ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اپنی جسمانی آنکھوں سے گواہی دینا ہے جو تمام انسانوں کو ان کی موت کے بعد اور قیامت کے دن عطا کیا جائے گا یہ جسمانی طور پر سونے کے کمرے میں سانپ کو دیکھنے جیسا ہے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس واقعہ سے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا مطالعہ کریں تاکہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں مضبوط ایمان رکھنے والا نہ صرف کمزور ایمان والے سے زیادہ نیک امال کرے گا اور گناہوں سے باز رہے گا بلکہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو صبر کے ذریعے آسانی سے دور کر لے گا اور آسانی کے وقت شکر گزاری کا مظاہرہ کرے گا وہ اسلام کے مشورے کے مطابق ہر صورت حال کا جواب دیں گے اور بے شمار انعام حاصل کریں گے یعنی جب انہیں آسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنے پاس موجود تمام نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اس پر راضی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چنتا ہے یہ طرز عمل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان تمام نعمتوں کا استعمال جاری رکھیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس سے دماغ اور جسم دونوں جہانوں میں سکون حاصل ہوگا باب سولہ النحل آیت ستانوے جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہے ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے عظیم قربانی اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی باب قربانیس بطور صفات آیات ایک صفر دو ایک صفر سات اور جب وہ اس کے ساتھ مشقت کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں تو دیکھو کہ تمہارا کیا خیال اس نے کہا اے میرے ابا جان جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب کریں اللہ نے چاہا تو اب مجھے ثابت قدم پائیں گے اور جب وہ دونوں سر تسلیم خم کر چکے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو پورا کر دیا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں بے شک یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی کے ساتھ فدیا دیا سمجھنے کا پہلا سبق یہ ہے کہ آزمائشوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتے وقت صبر کی اہمیت ہے ایک مسلمان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب یعنی انبیاء علیہم السلام ان سے بھی زیادہ سخت آزمائشوں سے دوچار چار در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمیزی نمبر دو چار سات دو میں موجود ایک حدیث کی تصدیق فرمائی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو آزمایا نہیں گیا سور میں اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے عمل اور گفتگو کے ذریعے شکایت کرنے سے گریز کرنا شامل ہے اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے مسلمانوں کو یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت حال میں مبتلا ہوں یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے چاہے یہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو جیسا کہ صحیح مسلم نمبر سات پانچ صفر صفر میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشکل کا سامنا کرے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اگر وہ آسانی کے وقت کا سامنا کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو انہیں عطا کی گئی ہے انہیں اس کا اجر ملے گا لہذا اس حدیث کے مطابق مسلمان کو جو بھی صورتحال پیش آتی ہے وہ فائدہ مند ہے خواہ وہ اس کے پیچھے کی حکمت کیوں نہ دیکھے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مسلمانوں کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے خواہ وہ اس پر کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے اگر وہ صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو انہیں دنیا اور آخرت میں بے شمار اجر ملے گا باب انتالیس زمر آیت دس بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا لیکن اگر وہ بے صبری کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے تو وہ انعام سے محروم ہو جائیں گے اور اپنے رویے کی وجہ سے زیادہ تناؤ برداشت کریں گے کسی بھی صورت میں انہیں اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کا مقدر ہے اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو دونوں جہانوں میں اجر و برکت کا باعث ہو اس کے علاوہ ایک مسلمان کو بےحودہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جسے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے یہ کبھی بھی آزمائشوں اور آزمائشوں سے پاک نہیں ہو سکتی باب سڑسٹھ المالک آیت دو وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں بہتر ہے جب ایک مسلمان اپنی فطرت کو پہچان لیتا ہے تو مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا اسے حیران نہیں کرتا جیسا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی توقع کرتے ہیں جس طرح سے کوئی شخص حملہ آور ہونے کی توقع رکھتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کسی جنگلی جانور سے پاتا ہے تو اسے اس دنیا میں آزمائشوں اور آزمائشوں کی توقع کرنی چاہیے اس طرح ذہنی طور پر تیاری کرنے سے ایک مسلمان کو پکڑے جانے سے بچ جائے گا جو اکثر بے صبری کا سبب بنتا ہے اس عظیم واقعہ سے ایک اور سبق سیکھنے کا یہ ہے کہ جس طرح انسان اس مادی دنیا میں کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا جیسے مال قربانی کے بغیر اور نہ کوئی مسلمان قربانی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے باب انتیس الانکبوت آیت دو کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی مسلمانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی بڑی قربانیوں کا تقاضا نہیں کرتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے کی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اس طرح قربانی کریں جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کی انہوں نے اپنا مال گھر خاندان اور جانیں قربان کر دیں اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند واجبات سونپے ہیں جن کے لیے ان کے وقت توانائی اور مال کی تھوڑی سی قربانی درکار ہے اگر کوئی جنت کی عظمت پر غور کرے تو اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ قربانیاں دینے کی ترغیب دی گئی ہیں جو ودا شدہ انعام کے مقابلے میں بہت کم لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کرتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی خواہشات محبت اور خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کی رسم مسلمان ہر سال ادا کرتے ہیں اس کی نمائندگی کرتا ہے یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں بلکہ بہت کچھ ہے باب بائیس الحج آیت سینتیس اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا اور نہ ان کا خون لیکن جو چیز اس تک پہنچے گی وہ تمہاری طرف سے تقو ہے اس طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی اس بات پر تسبیح کرو جس کی طرف اس نے تمہیں ہدایت کی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آیت میں بیان کردہ تقو کو پورا سال اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے سامنے رکھیں تب ہی وہ صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل سکیں گے اس عظیم واقعہ سے سیکھنے کا ایک اور اہم سبق اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس عظیم واقعہ کی طرح ناگزیر اور تباکن حالات میں بھی ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر بھروسہ رکھنا چاہیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا علم بہت محدود ہے اور وہ انتہائی کم نظر ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے پس پردہ حکمتوں کو پوری طرح نہیں جان سکتے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا علم اور الہی ادراک لامحدود ہے لہذا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اسی طرح بھروسہ کرنا چاہیے جس طرح ایک نابینا شخص اپنے جسمانی رہنما کی رہنمائی پر بھروسہ کرتا ہے مسلمان کا رویہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو جائے گا لہذا بہتر یہی ہے کہ بے صبری کے بجائے اس کی حکمت پر بھروسہ کیا جائے جو مزید پریشانی کا باعث بنتا ہے جو شخص اللہ سبحانہ اوتال کی عطا کردہ نمتوں کو اس کی رضامندی کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو برقرار رکھتا ہے وہ ہمیشہ ایک بابرکت حالت سے دوسری صورت میں منتقل ہوتا رہے گا خواہ یہ ان پر ظاہر نہ ہو اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر موجود ان گنت مثالوں کو یاد رکھیں جب انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اسے حاصل کرنے کے بعد صرف پچھتاوا ہوتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو ہونے سے ناپسند کرتے تھے صرف بعد میں اپنا خیال بدلنے کے لیے باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے چونکہ تقدیر لوگوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر توجہ مرکوز کریں جو ان کے اختیار میں ہے اگر وہ مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا اس کی ممانتوں اور تقدیر کا مقابلہ روایات کے مطابق صبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ ایک مسلمان کو دونوں جہانوں کی تمام مشکلات سے نجات دے گا انہیں صرف اس کی فرما برداری کرنا ہے باب پینسٹھ میں طلاق آیت دو اور جو اللہ سے درے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا جو چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر زور دینا بے وقوفی ہے یعنی تقدیر اور جو چیز کسی کے اختیار میں ہے اس سے غافل رہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا کبا اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی وہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر یعنی کبا کی تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا باب دو البقرہ آیت ایک سو ستائیس اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا اس عظیم واقعہ سے بہت سے سبق سیکھے جا سکتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وقت اور توانائی کا کچھ حصہ فرضی فرائض سے بڑھ کر ایسے کاموں میں لگا دیں جن سے اللہ تعالی راضی ہو کوئی بھی مسلمانوں کو اپنی تمام کوششیں وقف کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے کیا لیکن وہ باقاعدگی سے کچھ وقف کریں یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو لوگ اپنی محنت اور وقت اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے ہیں انہیں نہ صرف اجر ملے گا بلکہ ان کی کوششیں دونوں جہانوں میں یاد رکھی جائیں گی اگرچہ اللہ کا گھر کبا شاید ابھی تک تعمیراتی مجزے کی طرح نہیں لگتا ہے جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا گیا تھا لیکن یہ آج تک قائم اور بہت عزت والا ہے حالانکہ تقریباً چار ہزار پانچ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کے ذریعہ اس کی تعمیر کو برسوں بیچ چکے ہیں لاتعداد لوگوں نے صدیوں کے دوران عظیم قلعے محلات اور سلطنتیں تعمیر کی لیکن ان میں سے اکثریت ختم ہو گئی اور معاشرے کو بمشکل ہی یاد ہے ان کو بنانے والے بھی تاریخ میں ہاشیہ بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جانے والا کام نہ صرف خود قائم رہتا ہے بلکہ وہ کام بھی یاد کیے جاتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کو یاد کیا جاتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کی کاوشوں کو اس قدر عزت بخشی کے حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے بغیر کوئی زیارت مکمل نہیں کر سکتا جسے عمرہ کہا جاتا ہے اور حج کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے دوران باب دو البقرہ آیت ایک سو پچیس اور اے ایمان وال ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ بنا لو تمام دنیاوی کوششیں آخرکار ختم ہو جائیں گی وہ دنیا میں لوگوں کو وقتی طور پر فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے در حقیقت اگرچہ وہ ان کوششوں کو ابھی تک پیچھے چھوڑ دیں گے قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جانے والی کوششیں دونوں جہانوں میں ایک مسلمان کو فائدہ پہنچائیں گی باب سولہ النحل آیت چھانوے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ پائیدار ہے یہ کوششیں ایک پوری مسجد کی تعمیر جیسی بڑی نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کو صرف اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اگر وہ خلوص کے ساتھ عمل کریں گے تو ان کا صلح تصور سے باہر ہوگا بہت سی احادیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر دو تین چار دو میں موجود ہے یہ حدیث نصیحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھجور کے ایک پھل کا صدقہ کرنے جیسی چھوٹی سی کوشش کا اجر ملے گا نعمتیں پہاڑ سے بھی بڑی ہیں یہ عظیم واقعہ بھی اخلاص کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے شروع میں نقل کی گئی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا جیسا کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ ان کے نیک نیت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں تھی یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک واضح سبق ہے کہ جب بھی وہ اچھے کام کریں تو ان کی نیت درست ہو جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن ان سے اس کا اجر حاصل کرے جو ممکن نہیں ہوگا جامع ترمزی نمبر تین ایک پانچ چار میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ عظیم واقعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کا اہم سبق بھی سکھاتا ہے کسی کو اپنے پاس موجود کسی بھی چیز یا کسی نیک عمل پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہے علم الہام طاقت اور نیک کام کو مکمل کرنے کا موقع سب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کسی عمل پر غرور کرنا نہ صرف اس کی تباہی کو یقینی بناتا ہے بلکہ جو شخص ذرہ برابر تکبر رکھتے ہوئے مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر دو چھ چھ میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے کسی اور کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے لہذا انہیں آجزی اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ انہیں منتخب کیا گیا تھا آخر میں یہ عظیم واقعہ نہ صرف نیک عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قبول ہونے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ وہ آخرت اور دنیا میں ثواب حاصل کرے یہ تب ہی ہوگا جب کوئی مسلمان اپنے ساتھ نیک عمل کو محفوظ طریقے سے اگلے جہان میں لے جائے اس کی طرف باب 6 النام آیت ایک سو ساٹھ میں اشارہ کیا گیا ہے جو قیامت کے دن نکی کے ساتھ آئے گا یہ آیت واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کو قیامت تک لے کر آئے گا اس کو اجر ملے گا یہ اعلان نہیں کرتا کہ جو کوئی عمل کرے گا اسے اجر ملے گا لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمال کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں ان بری خصلتوں سے بچائے جو انہیں تباہ کر سکتی ہیں جیسے کہ غرور اس کے لیے ایک مسلمان کو اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر موجود برے خصائص کو دور کیا جا سکے جو ان کے اچھے عمال جیسے حسد کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر چار دو ایک صفر میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے آخر میں ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا گھر کبا نہ صرف وہ سمت ہے جس کا رخ وہ دن میں پانچ وقت نماز کے دوران کرتے ہیں بلکہ یہ اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان کو اپنے روحانی دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے دن بھر اور ہر حالت میں یہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے قبا کا حقیقی معنوں میں یہی مطلب ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث ہے باپ چھ آیت اناسی بے شک میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کی طرف مائل ہوں اور میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مقدس زیارت اگلا عظیم واقعہ جس پر بحث کی جائے گی اس کا تذکرہ باب تین علی عمران آیت ستانوے میں ہے اور اللہ کے لیے لوگوں کی طرف سے بیت اللہ کا حج ہے اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے ہر مسلمان جو اس معیار پر پورا اترتا ہے کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرنا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج مقدس کا اصل مقصد مسلمانوں کو آخرت کے آخری سفر کے لیے تیار کرنا ہے جس طرح ایک مسلمان حج کے لیے اپنے گھر کاروبار مال خاندان دوست احباب اور سماجی حیثیت کو پیچھے چھوڑتا ہے یہ اس کی موت کے وقت ہوگا جب وہ آخرت کا سفر طے کرے گا در حقیقت جامع ترمزی نمبر دو تین سات نو میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ کسی شخص کا اہل و عیال ان کی قبر پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے نیک اور برے امال ہی ان کے ساتھ قبر میں آتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے مقدس سفر کے دوران اس بات کو ذہن میں رکھے گا تو وہ اس فرض کے تمام پہلوؤں کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا یہ مسلمان ایک بدلے ہوئے انسان کے گھر واپس آئے گا کیونکہ وہ اس مادی دنیا کے اضافی پہلوؤں کو اکٹھا کرنے پر اپنے آخرت کے آخری سفر کی تیاری کو ترجیح دیں گے وہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں گے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے اس میں فضول خرچی اور اسراف کے بغیر ان کی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا سے لینا بھی شامل ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ حج کو تطیل اور خریداری کی جگہ نہ سمجھی کیونکہ اس سے اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اسے مسلمانوں کو ان کے آخرت کے آخری سفر کی یاد دلانا چاہیے ایسا سفر جس میں واپسی کا کوئی دوسرا موقع نہیں ہے صرف اسی سے انسان کو حج کی صحیح تکمیل اور آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے کی ترغیب ملے گی